اور فیرون کی قوم کے سرداروں نے فیرون سے کہا کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے